انابت کا معنی توبہ اور رجوع اللہ لغت کی معتبر کتاب لسان العرب میں مرکوم ہے ناب فلان اللہ تعالی و اناب علیہ انابتاً فہ و اقبل و تاب و رجا یعنی ناب اور اناب اللہ کا معنی ہے متوجہ ہونا توبہ کرنا اور اس کی اطاعت کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے و نیبو الا رب اسلم ای تو بو الا یعنی اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور لوٹ آؤ ایک قول ہے کہ یہ آیت ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکہ میں بہت ستائے گئے اور سخت اذیت میں ڈالے گئے تو انہوں نے کلمہ کفریہ کہہ دیا تب ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اگر اب دوبارہ مسلمان ہو بھی گئے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کریں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی اور لغت کی مشہور کتاب الصحاح میں ہے وہ انا بہ اللہ ای اقبل و تاب یعنی انابت اللہ کا معنی ہے متوجہ ہونا اور توبہ کرنا